پہلا جو ہے عقائد کا اس حدیث کو بھی اور تصویر کو بھی اور جناب کا جو ہے ان کا تین مزید آسان اور کا جو عملہ ان تینوں کو حدیث بجور میں رکھ دیا نشان کو ابھی سمجھے ملام بنیاد میں بار سے ادب سے ڈگری لگتی ہے یعنی ان ہردوش نے گدریج شریف لیا اس کے اندر ہم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے اپنا تینوں کو جمع کیا تصوف کو آپ نے احسان فرمایا عقائد کو آپ نے ایمان فرمایا اور پتا کو آپ نے اسلام فرمایا تو وہ تینوں جو ہے نا مل کر وہ شریعت بنتے ہیں جب شریعت بنتے ہیں تو یہ فقہ مطلق فقہ جب ہو جائے گی نا مطلق فقہ آکام عملیہ کا علم مطلق مطلق رکھا جائے گا یہ شریعت کا ایک جز ہے شریعت کا ایک جز ہے پھر اس کی آگے یہ کلی ہے اس کے آگے جزیات ہیں اس کے آگے جزیات ہیں جو اس کے اجزاء نہیں شافی مالکی حملی حنفی فکا یہ اجزاء نہیں ہے یہ شریعت کی جزئیات ہیں اور ہر جزی کا صدق پر حمل ہوتا ہے کلو کا مثلا زید امر بکر یہ جزیات ہیں انسان جب جزیات ہیں تو ہم کہیں گے زید الانسان انسان ہوں امر انسان ہوں بکر انسان ہوں نور محمد انسان ہوں فضل احمد انسان ہوں کہیں گے کہ نہیں جائیں گے تو ہر ایک کہہ سکتے ہیں اسی طرح فقہ شافی جو ہے وہ جلی ہے مطلق فقہ کی یا مطلق فقہ کی جلی ہے تو ہم کہیں گے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی فقہ اور جو فقط فقہ انفی شافی پر عمل کرنے والا ہے جب تک کہ عقائد اور تصوف میں کامل نہیں ہوگا تو اس کو ہم شریعت پر عمل کرنا نہیں کہیں گے جس طرح کے جو بندی ہیں افریقہ فی پر وہ عمل کرتے ہیں جی لیکن ان کے پاس عقائد نہیں ہے جو عقائد نہیں ہے تو وہ شریعت کے ایک جز پر عمل کرتے ہیں دو پر نہیں کرتے اب نکلتے تینوں جب مل جائیں گے نا تو پھر کہیں گے یہ اسلام آدمی شریعت پر پورا عمل کرنے والا ہے جس کے بعد عقائد بھی اسلام اور سنت کے ہوں گے ہاں جی تصوف احسان احسان احسان اخلاص احسان کس کو کہتا ہے تصوف کا کیا مطلب ہے تصوف کا مطلب ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا تصوف کا دوسرا مطلب یوں بھی بیان دیا جاتا ہے کہ نفس مردہ ہو جانا دل زندہ ہو جانا نفس مردہ ہو جائے دل نفس دیا خواہشاں ختم ہو جان اور دل کا دھیان اللہ ہو جائے یہ دل زندہ تنافس مرتا ہو جائے آج کل پیر صاحب الٹ چلتے ہیں پایا پیر جڑے نے انہوں کا نفس زندہ ہے تو دل مرتا نفس ہی نہیں زندہ ہے کہ حضرت نفس پاکستان رجدہ ہی نہیں سوائے لندن تو بل بل بل بل بین کے پیر ہے کہ نہیں جملہ آستانے ہاستانے نگرانے حضرت کا پیٹ شریف نہیں کرتا میں ناظم بنا ایم پی اے بنا ایم ایل اے بنا وزیر خندیر مشیر بنا پتا نہیں کتوں تک پہنچا نے پھر پیر ہوا نا ٹینک شریف کو جا کے یہ لائن پیمنگ زندہ آؤ کی دلیل دلی دل مردہ کیون ہے کہ لانتی آدھے کوفر اتحاد ہیں دل مردہ کا یہ نشانی ہے جہاں دل زندہ کوفر تو جیت رہا وہ کسی برائی نال اتفاق نہیں ہو سکتا ہو سکتا جی پیر بیٹھے بیٹھنے آج نا بجا کرمان پیر بیٹھے بیٹھنے آستھان سجا کے کرمان والے بچے لیا جلدی بلاک کرتے پانی کا میں گسا کرے گلا جہرا وٹے سی بزرگ شاہ صاحب کرما رنت لال آپ داڑی مندے اگلی سافک بھی سنو سرک والے نہیں سنا دیں اچھا اگلے دن میں گل کی تھی آئے نا سرکری جی، جی۔ بن میں جی بابے دسو داری منا اگلی سب کھلو سکتا سی نہیں نہیں سرکار ہوں بھی ہو سکتا میں جی جی نواز گنجا اتنے تر جائے تو پھر کرتے بھی کرسی بہ کے پھر دن تر جا ہوں رب ہے نا رب واسطے دین کالا بندے ہاستے دین ہوتا گراب ہاستے ہوتا برباد بندے ہوتا نہیں نواز گرجانے دین گوڑی بابے لانتی سب فرمان یونیورسٹی ہاں۔ تو جا سمجھ نہیں آئی بچارے ساری زندگی وڈیرا سی دادا پردادا ہاں جی۔ جی، جی، انہوں نے یونیورسٹی نہیں پائی نا کیونکہ بچارا جیسے انہوں نے دیکھو پڑھو تو پھر نے مجھے دل فرسانی اللہ تلال جڑے وڈے بزرگ سن انہوں کا صاحب نے ہاں۔ سال کر کے ہزار سال فتوے دے دیں گے حکم سامنے لکھ رہے ہیں کہ ایسا یونیورسٹی اس واسطے بنا رہے ہیں کہ تاکہ مسلمان کے کافر جڑے جہاں ایک قسم پایا مخالفت دشمنی پایا